ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو تصدیق کر رہا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دی جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اسی بری عادت کا نتیجہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نے تورات کی تصدیق کی تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ کی تقزیب کی اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا